واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا اور تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر چار مرد گواہ لاؤ اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل نکال دے وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد یہاں اللہ نے عورتوں سے متعلق بعض دوسرے احکام بیان کیے ہیں سدی قطادہ اور ابن جریر وغیرہ نے کہا ہے کہ ابتدائے اسلام میں ایسی شادی شدہ عورت کے بارے میں جس سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا اور چار مرد گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو جاتا تو حکم یہ تھا کہ اسے گھر میں بند کر دیا جاتا اور نکلنے نہ دیا جاتا یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ زانی مردوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہوتا تھا اس کے بعد غیر شادی شدہ کو کوڑے لگانے اور شادی شدہ کو رجم کیے جانے کے حکم کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہو گیا جیسا کہ امام احمد مسلم اور اصحاب سنن نے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ پر اس کا اثر ہوتا تھا آپ مارے دباؤ کے تھک جاتے اور آپ کے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی اور جب آپ کو سکون ہو گیا تو فرمایا مجھ سے یہ حکم لے لو زانیہ عورتوں کے لیے اللہ نے راستہ نکال دیا ہے اگر زنا کا مرتکب مرد یا عورت شادی شدہ ہے تو سو کوڑے اور رجم کرنا ہے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کرنا ہے امام احمد کا قول اسی حدیث کے مطابق ہے لیکن جمہور کے نزدیک شادی شدہ زانی کو صرف رجم کیا جائے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائز اسلمی غامدیہ عورت اور دو یہودیوں کو صرف رجم کیا تھا انہیں کوڑے نہیں لگائے تھے